آپ کا مقام دعوت نفس دعوت کے بارے میں آپ کے اسوے کے ان پہلوؤں سے آگے بڑھیے تو مقام دعوت سے آپ کے قلب و ذہن کا تعلق اس کی عظمت اور ذمہ داری کا احساس اس کے لیے آپ کی لگن اس کے لیے اپنی علمی روحانی اخلاقی اور عملی تیاری اور اس راہ میں آپ کی نفسیاتی کیفیات کا ایک وسیع اور اہم موضوع ہے جس پر قرآن نے روشنی ڈالی ہے ہم صرف چند موتی ہی چن سکتے ہیں احساس عظمت اور دل کی لگن دعوت اللہ شہادت حق اور اقامت دین کا مقام اور کام جو الہی کی امانت کا لازمی نتیجہ ہے بڑا نازک اور کام ہے ہر شخص کے لیے جس پر یہ ذمہ داری آتی ہو لیکن جو سارا رے قافلہ ہو اس کے لیے اس عظیم ذمہ داری کے بوجھ کا کیا ٹھکانہ کوئی بھی اگر اس کو ایک مشغلہ اور ایک پیشے کی طرح یا ماحول کے دباؤ یا صرف اپنی اندرونی کیفیات کی تسکین کی خاطر اٹھائے تو اس کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتا جب تک وہ اس کو اپنے رب کی طرف سے عائد کردہ فرض نہ سمجھے اس لیے ایک راہ کٹین ہے اور اس کے مطالبات نازک اور سب سے زیادہ قائد کے لیے اس کو سب سے بڑھ کر اس راہ میں مکمل بے نفسی بے غرضی خلوص و للہیت درکار ہے اور اس کو انتہائی اعلیٰ اخلاق کی ضرورت ہے لازم ہے کہ مخالفتوں کے طوفان میں صبر و ثبات پر قائم رہے کامیابی کے مادی امکانات معدوم ہونے معدوم ہونے کے باوجود اپنے کام میں لگا رہے برائی کا جواب بھلائی سے دے گالیوں اور کانٹوں کے درمیان مسکراہٹ کے ساتھ گزر جائے پتھر کھا کر ہدایت کی دعا دے مخالفین تک کے ساتھ تند و استحضاء اور تزلیل و تحقیر کی روش اختیار نہ کرے کمزور اور ناتمہ ساتھیوں کو لے کر دشوار گزار مراحل سے گزرنے کا حوصلہ و ہمت رکھے اپنوں کی دم بھی خاموشی کے ساتھ سہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی ذمہ داری پر فائز ہونے کے احساسات کے ساتھ کبر اور پندار نفس اور تنگ نظری کی جو فتنے ہیں ان سے بھی خود کو محفوظ رکھے گویا اس کے اخلاق مجسم قرآن ہوں نبی کریم اسی معراج پر پہنچے ہوئے تھے طائف کی کٹھن وادی سے کامیابی کے ساتھ گزر جانے کے بعد ہی آپ کو آسمان کی بلندیوں پر لے جایا گیا عرب و عجم آپ کے قدموں پر ڈال دیے گئے حضور کو اس بات میں کیا شبہ ہو سکتا تھا کہ آپ کو یہ کام اللہ کی طرف سے سپرد ہوا ہے جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ اللہ کا کام ہے ایسا کوئی شبہ آپ کو لاحق نہیں ہوا اس معاملے میں آپ کے یقین کی کیفیت بالکل منفرد تھی اور اس کا کوئی حصہ بھی میرے خیال میں کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کلام کرتا تھا جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے لاتے تھے اور وہی آپ کے قلب مبارک پر نازل ہوتی تھی ہم امتیوں کا حصہ تو بس اتنا ہی ہے جو ہم قرآن کے الفاظ پر یقین کی کیفیت سے حاصل کریں اور یہ ہمارے لیے کافی ہے اگر کما حقہ ہمیں حاصل ہو اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو بکرا 143 اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو صف 14 تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑا چڑھا کر واپس کر دے بکرا 245 قرآن میں جہاں حضور کو مخاطب کر کے شک کرنے والے نہ ہو جاؤ کہا گیا تو اول تو خطاب کے پردے میں عطاب کا رخ مخالفین کی طرف ہے اور دو میں کی اس کیفیت کا اظہار ہے جو اس وقت طاری ہوتی ہے جب کسی کو اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہو کہ سورج نکلا ہوا ہے اور سارے دیدے بینا رکھ دیدے بینا رکھنے والے اس کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے میں مصروف ہیں اور وہ سوچے کہ آخر ان کو کیا ہو گیا ہے اللہ کا کام سمجھنے کی کیفیت آپ نے سارا کام اسی احساس و یقین کے ساتھ سر انجام دیا کہ اللہ کا کام ہے قرآن جب اترتا تو اکثر اس یقین کو گہرا کرنے کے لیے وضاحت و سراحت سے کام لیتا یہ رب العالمین کی طرف سے اتر رہا ہے آپ حق پر ہیں آپ سرات مستقیم پر ہیں آپ مرسلین میں سے ہیں اور اس طرح آپ کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام کی کیفیت یقین میں بھی کیفیت یقین میں بھی اضافہ ہوتا حقیقت یہ ہے کہ اس چیز کی یاد دہانی سے کسی لمحہ بھی نہ غفلت برتی جا سکتی ہے نہ فارغ ہوا جا سکتا ہے اور اگر یہ احساس کمزور ہو ہوتا تو خرابیاں اثر اٹھاتی اور جب ہوتا ہے تو اٹھاتی ہیں اگر آپ کے کردار کو کسی ایک لفظ سے ظاہر کرنا مقصود ہو تو صبر کا لفظ ہو سکتا ہے محدود معنوں میں نہیں بلکہ اپنی گوناگوں جامع معنی میں ہے اور آپ کا یہ سارا صبر اپنے رب کی خاطر تھا اس لیے کہ کام بھی اسی کی خاطر تھا ولی رب کا فصبر سور مدثر سیون اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو مالک کی نگاہوں میں اس زمن میں ایک اور اہم کیفیت تھی جو آپ پر تاری رہتی تھی وہ اور وہ یہ کہ آپ یہ سارا کام اس مالک کی نگاہوں کے سامنے کر رہے ہیں جس نے اس کام پر معمور کیا ہے وہ ساتھ ہے سب کچھ سن رہا ہے دیکھ رہا ہے وہ بھی جو مخالفاً کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اور وہ بھی جو ساتھیوں کی طرف سے ہے اور وہ بھی جو میں کہہ رہا ہوں اور کر رہا ہوں ٹور 48 اے نبی اپنے رب کا فیصلہ آنے تک صبر کرو تم ہماری نگاہ میں ہو تاہا 46 میں تمہارے ساتھ ہوں سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں الحدید 4 میں جہاں کہیں بھی ہوں وہ میرے ساتھ ہے ہم اس کی شہرک سے زیادہ قریب ہیں قاف 16 توبہ 40 دو ہوں تو تیسرا وہ ہے تین ہوں تو چوتھا وہ ہے کم ہوں یا زیادہ تو بھی تو وہ ساتھ ہے مجادلہ 7 اس کیفیت میں دو خزانے مستور ہیں ایک خزانہ تو سکون تمانیت اعتماد توکل جرد بے خوفی ولولہ جوش اور ہر لمحہ تازگی اور شادابی کا خزانہ ہے غار سور اس کی ایک مثال ہے پوری سیرت طیبہ ان واقعات سے بھری ہوئی ہے جو ان ساری کیفیات پر گواہ ہیں تیئیس سال میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا جب آپ پر تھکن یعنی ذہنی اور نفسیاتی تھکن تاری بھی ہو جب اکتہار تاری ہوئی ہو جب جوش و ولولے میں کمی آئی ہو جب حوصلے پست ہوئے ہوں اور دوسرا خزانہ ذمہ داری کی عظمت و نزاکت کے احساس کا خزانہ ہے جس کا کام کر رہے ہیں اور جس کو اپنا کام دکھانا ہے جب وہ کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہو تو قلب و ذہن احساس ذمہ داری سے کس طرح خالی ہو سکتے ہیں اور جتنا زیادہ اس کی عظمت و کبریائی کا احساس ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کے کام کی عظمت کا احساس ہوگا عظمت اور ذمہ داری کا احساس کام کی عظمت منصب کی نزاکت اور ذمہ داری کی گرانباری سے آپ ہمیشہ معمور رہے وہی آئی تو لرز گئے کانپ گئے یہ کپ کپاہٹ اور لرزش دل پر بھی تھی اور جسم بھی اس میں شریک تھا حضرت خدیجہ کے پاس آئے تو زم ملونی مجھے چادر اڑا دو کہتے ہوئے آئے قرآن نے شروع ہی میں یا ایوہ المزمل اور یا ایوہ المدسر کہہ کر خطاب کیا تو اور دوسری کیفیات کے ساتھ اس کیفیت کی طرف بھی اشارہ کیا ایک عظیم شان کام درپیش ہے اس کی حیبت تاری ہے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں نور کی ایک کرن ہے جس سے روشنی کا ایک سامان کرنا ہے ایک پکار ہے الفاظ پر مشتمل جسے سارے سوتوں کو جگانا ہے ایک چھوٹا سا بیج ہے جس کی آبیاری کر کے ایسے درخت میں تبدیل کرنا ہے جس کی جڑیں ثابت ہوں اور شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں جو سدا بہار ہو اور جس کے پھلوں اور سائے سے قافلے کے قافلے نفع اندوز ہوں چنانچہ بے چینی کی جو کیفیت تھی اضطراب کا جو عالم تھا ذمہ داری کا جو پہاڑ نظر آ رہا تھا اپنی چادر میں لپٹ جانے کی کیفیت سے قرآن نے سب کی عکاسی کر دی ساتھ ہی آپ نے یہ بھی سمجھ لیا کہ دعوت حق کے معنی اور اس کی قیادت کی ذمہ داری کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں پھیلا کر سونے کا زمانہ گزر گیا اپنے خول میں سمٹ جانے کا دور گیا اب تو کمر بستہ ہو کر خود کو تیار کرنا ہے مسلسل کرتے رہنا ہے اور کھڑے ہو کر میدان کارزار میں کود کر ساری دنیا کو آگاہ کو خبردار کر دینے اور رب کی کبریائی قائم کرنے کی جد و جہد میں لگ جانا ہے اور لگا رہنا ہے قول سقیل اقراء کے کا پیغام آپ کے لیے علم کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کا پیغام نہ تھا بلکہ ایک قول ثقیل تھا جو اپنے دامن میں سنانے دعوت دینے ہجرت و جہاد کے مراحل طے کرنے کی ساری کٹھن وادیاں سمیٹے ہوئے تھا وہی صرف اس لیے نہ تھی کہ پڑھیں اور ثواب حاصل کریں بلکہ ذمہ دار ذمہ داری کا ایک بوجھ تھی ایسا بوجھ جو صرف مانوی نہ تھا تھا بلکہ جسمانی بھی جب وہی آتی تو پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار ہوتے اور اگر آپ سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی مزمل فائیو ہم تم پر بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں آپ کے لیے کام صرف ایک مشغلہ نہ تھا بلکہ ایک ایسا مشن تھا ساری زندگی کا جو ایسا لگتا تھا کہ آپ کی کمر توڑ ڈالے گا جس کا بار صرف رحمت الہی کی دستگیری سے ہی کم ہوتا رہا علم نشرہ اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا شہادت ایک کی ذمہ داری سے آپ کا قلب مبارک اتنا گراں بار تھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق ایک مرتبہ حضور نے ان سے تلاوت قرآن کی فرمائش کی پہلے تو ہچکچائے کہ میں اور محبت وہی کو قرآن سناؤں جب آپ نے اصرار کیا تو انہوں نے صورت النساء کی چند آیات تلاوت کی جب وہ ان آیات پر پہنچے تو آواز آئی کہ عبداللہ بس کرو نساء 41 پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے کہتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو آنکھوں سے آنسو رواں تھے دل کی لگن کام کی عظمت اور ذمہ داری کے احساس کا نتیجہ یہ تھا کہ دعوت و تحریک کی حیثیت آپ کے لیے ایسا لبادہ کی نہ ایسی لبادہ کی نہ تھی جو اوپر سے اوڑھ لیا بلکہ یہ دل کی لگن بن گئی تھی اس نے یہاں خانہ روح میں جگہ بنا لی تھی یہ گہرائیوں میں اتر گئی تھی اس کی دھن آپ پر ہر وقت سوار تھی صبح شام یہی ذکر تھا یہی فکر تھی یہی مشغلہ تھا اور یہ کیفیت ہر اس چیز کے لیے جو اس مقصد کا تقاضا ہو لیکن سب سے بڑھ کر دعوت کے لیے تھی دل میں ایک سوز تھا ایک خیر خواہی کا ایک چشمہ ابل رہا تھا کہ لوگ ہدایت پائیں حق تک پہنچ جائیں صحیح راہ سے لگ جائیں آپ کی اس کیفیت لگن اور استراب کی تصویر قرآن نے یوں کھینچی ہے اے نبی شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس دھن میں اس سوز میں آپ نے اپنے آپ کو ہلاک کیے دے رہے تھے ہدایت کے لیے اس نوعیت کی طرف کے بغیر کوئی اجتماعی تحریک چل سکتی ہوگی اسلامی تحریک کا چلنا بڑا مشکل ہے آپ کی اسی حالت کے پیش نظر قرآن کو بار بار آپ آپ آپ کا دامن تھامنا پڑا سمجھانا پڑتا کہ کے بس میں ہر ایک کو نعمتی ایمان سے کرنا نہیں کو داروگا وکیل فیلڈ مارشل بنا کر نہیں بھیجا گیا آپ کی بنیادی ذمہ داری پہنچانا ہے ماننا یا نہ ماننا ہر انسان کا اپنا فیل ہے اس کو راہ زندگی منتخب کرنے کا اختیار دیا گیا ہے قرآن کی ہر اس نوعیت کی آیت دراصل آپ کی لگن کو بھی ظاہر کرتی ہے اور دائی حق کے مقام کو بھی واضح کرتی ہے اور مولم کو اس کی حدود بھی بتاتی ہے زخرف فور اب کیا اے نبی تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں اور سری گمراہی میں پڑے ہوئے لوگوں کو راہ دکھاؤ گے القصص 56 اے نبی تم جسے چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے انحل 37 اے نبی تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا انعام 66 تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالدار نہیں بنایا گیا ہوں اپنی تیاری نبی کریم نے جہاں پہلے دن سے قرآن کی تبلیغ اور دعوت و تحریک کا کام شروع کیا اسی لمحے سے اپنی تیاری کا کام بھی شروع کیا دل و پاکیزگی اور خلاق کی بلندی ہی حاصل نہیں ہوتی بلکہ طلب محنت اور ریاضت کا تقاضا کرتی ہیں قرآن سے تعلق قرآن اس ساری تیاری کا سرچشمہ تھا وہ آپ ہی پر نازل ہو رہا تھا آپ اس کو حاصل کرتے اس پر تدبر کرتے اس کا اس کا علم حاصل کرتے اس کو نوک کے زبان کرتے اور حضر جاں بناتے اس کو جذب کرتے اور اس کے سانچے میں ڈھل جاتے ایک طرف تو آپ کی اپنی علمی روحانی اور اخلاقی تیاری کے لیے یہ ناگزیر تھا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہ تھا دوسرے آپ کی رسالت اور دعوت و تحریک کے فرائض کا مرکز و محور بھی یہی قرآن تھا تلاوت آیات تعلیم کتاب و حکمت تسکی نفس بکرا 151 ففٹی ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق مارے باندھے کا نہ تھا بلکہ شوق اور محبت کا تھا اس لیے کہ اسی سے آپ کو اپنے لیے ساری غذا ملتی تھی اس شوق کا عکس آپ کے انتظار اور اجلت میں دیکھا جا سکتا ہے القیامہ سکسٹین اے نبی اس وحی کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دو مولانا امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں اگرچہ شوق و محبت کا مضمون ادب کے معمال مضامین میں سے ہے لیکن اس محبت و بے قراری کی تعبیر کون کر سکتا ہے جو نبی کریم پر اس وقت طاری ہوتی ہوگی جب ایک طویل وقفے کے انتظار کے بعد اور مخالفین کی ذات خائیوں کے طوفان کے اندر حضرت جبرائیل اللہ کے نام و پیام کے ساتھ نمودار ہوتے ہوں گے ایک بچہ بھوکا ہو اور ماں اس کو چھاتی سے لگائے تو چاہتا ہے کہ ماں کی چھاتی کا سارا دودھ ایک ہی سانس میں سڑپ لے صحرا کا مسافر پیاس میں تڑپ تڑپ رہا ہو اور طویل انتظار کے بعد اس کو پانی کا ڈول ہی مل جائے تو معلوم ہوگا کہ پورا ڈول ہی ایک ہی دفعہ پیٹ میں انڈیل لینا چاہتا ہے ایک فراق زدہ کو جدائی کی کٹھن گھڑیاں گزارنے کے بعد نامائے محبوب مل جائے تو چاہے گا کہ ایک ہی نظر میں اس کا ایک ایک حرف پر ڈالے تدبر قرآن جلد ہشتم لاہور صفحہ ایٹی فائیو حصول علم کا شوق زبان کی اجلت تو ہدایت ہدایت الہی کے بعد ضبط کے پیرائے میں ڈھل گئی لیکن دل کا شوق اس طرح کہاں ختم ہوا اس کے اظہار اور تکمیل کے لیے زبان پر علم میں افزائش کی التجا نمودار ہوئی تاحت فورٹین اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر اور زدنی علما دعوت اسلامی کے سامنے جو منزل ہے وہ مکتب وہی میں تحصیل علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی یہ کام خالی کھڑکھڑانے والے برتن سے نہیں ہو سکتا اس کے لیے ذہن و فکر کی بے پناہ صلاحیتوں کی ضرورت ہے حکمت کا خزانہ درکار ہے حضور نے قرآن سے ہی اس علم و حکمت کا حصول کیا جس کی بنیاد پر آپ نے انسان کے لیے پورا نظام حیات کیا کر دیا پھر نہ صرف آپ کے اندر علم کے لیے وہ شوق اور اضطراب تھا جو قائد کے لیے ضروری ہے بلکہ اس معاملے میں رجوع رجوع رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف تھا دعا اس سے تھی بھروسہ اور اعتماد اس پر تھا اس لیے کہ علم کا سرچشمہ وہی ہے پھر جیسے اس سے قرآن آپ کو ملتا گیا آپ اس کو اپنے قلب و روح کی غذا بناتے گئے اور قرآن کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے میں یہی حکمتی الہی تھی یہ زندگی میں ایک دفعہ کا تعلق نہ تھا نہ جب موقع ملا تو ڈول اندر اتار لیا خواہ وہ جذب و حضم کا کام ہو یا نہ ہو غافل ہوئے تو مدتیں بیت گئیں قیام لیل اور ترتیل قرآن اس کا طریقہ کیا تھا شروع میں حضور بستر کا آرام چھوڑ کر رات کے بیشتر لمحات ہاتھ باندھ کر منزل قرآن کے سامنے کھڑے ہو جاتے کبھی آدھی رات کبھی اس سے زیادہ کبھی اس سے کم کبھی ایک تہائی کبھی دو تہائی اور قرآن کو آہستہ آہستہ سوچ سمجھ کر قلب و زبان کی ہم آہنگی کے ساتھ تلاوت فرماتے قرآن کو جذب کرنے کا اس سے زیادہ مؤثر اور کوئی نسخہ نہیں ہے مزمل رات کو نماز میں کھڑا رہا کھڑے رہا کرو مگر کم آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو اے نبی رب جانتا ہے کہ تم کبھی دو تہائی رات کے قریب اور کبھی آدھی رات اور کبھی ایک تہائی رات کی عبادت میں کھڑے رہتے ہو اس طریقے کو آپ نے آخر عمر تک ترک نہیں کیا یہاں تک کہ بڑھاپے میں آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا اس کے علاوہ آپ قرآن کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے رمضان المبارک میں پورا قرآن دہراتے اور عموماً نماز فجر میں طویل قرآ فرماتے انکبوت فورٹی اے نبی تلاوت کرو اس کتاب کی جو تمہاری طرف وہی کے ذریعے بھیجی گئی اور نماز قائم کرو سرِرا سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التظام کرو کیونکہ قرآن فجر قرآن فجر مشہور ہوتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو یہ تمہارے لیے نفل ہے بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے ذکر الہی کا نظام قرآن کے ساتھ ساتھ نماز کا ذکر آ گیا دونوں کا رشتہ لا انفق ہے اسی لیے میں یہیں یہ بھی کہہ دوں کہ نماز ہی آپ کا سب سے بڑا سہارا تھی آپ اس کے ذریعے ہی مدد حاصل کرتے تھے اور جب کوئی امر آپ کو پریشان کرتا تو آپ نماز پڑھا کرتے تھے قرآن اور نماز کے علاوہ اپنی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی وحدانیت کا اقرار اس کی تکبیر اس کی تصویر اس کی حمد اس کے شکر کو اختیار کیا صبح شام رات دن ہر لمحہ اور ہر کام کے موقع پر نہ صرف دل کو مشغول کیا بلکہ چھوٹے چھوٹے کلمات کے ذریعے ان احساسات و کیفیات کو الفاظ کا جامع پہنایا تعداد مقرر کی اوقات کا تعین کیا خود اس نظام کا اہتمام کیا اپنے رفقا کو اس کی تاکید کی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار جماعت کی زندگی میں سمو دیا گیا اسی طرح آپ نے ہر موقع اور ہر حالت اور ہر ضرورت کے لیے بڑی جامع قلب و روح کے لیے نشاط انگیز جذبات کے لیے پرکشش دعائیں تجویز کی اور ان کی تعلیم دی خاص طور پر آپ نے استغفار کا اہتمام کیا کہ اللہ کی عبادت اور اس سے دعا کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعوت کا بنیادی جزو ہے آپ خود کثرت سے استغفار کرتے تھے اور اس طرح کرتے تھے کہ ساتھی جانتی تھی کہ آپ استغفار کر رہے ہیں ہر نشست کے خاتمے پر ہر مجلس کے دوران اس کا اہتمام تھا بعض اصحاب نے آپ کو ستر مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے دیکھا آپ کے طریقے کی پیروی آپ کے جماعت نے بھی کی صبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ساتھ ابدیت اخلاص محبت شکر و توکل جیسی صفات کا کامل ترین نمونہ تھے اسی طرح آپ اس کی محبت میں بھی سب سے آگے تھے اور اس کی راہ میں اپنا سب کچھ لگا دینے میں پیش پیش یہاں ان سارے پہلوؤں کی تفصیل کا موقع نہیں لیکن اخلاق کا ایک عظیم خزانہ جو آپ کے پاس صبر کی صورت میں تھا اس کے بعض پہلوؤں کا ذکر کرنا ضروری ہے ورنہ آپ کے سارے اخلاق تو ایک ایسا اتح سمندر ہیں جن کا احاطہ کرنا ممکن نہیں اور صرف صبر ہی کے اتنے پہلو ہیں کہ ان کا شمار مشکل نہیں مشکل ہے